ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشیر یعنی جس سے مشورہ لیا جائے اس کو امین ہونا چاہیے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو تیئیس یہ حدیث صحیح ہے